حضرت عروہ بن مزرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام اور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کا وقوف پا لیا اور پھر وہ کو تو اس نے حج پا لیا بشرتے کہ وہ اس سے پہلے ارفا سے ہو آیا ہو اور جس شخص نے لوگوں اور امام کے ساتھ یہ وقوف نہ پایا یعنی اتنا لیٹ ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تینتالیس